ہاں تو اس میں یہ ہوگا کہ جیسے جان بچانی ہے اور اس کو وہ لینا بہت ضروری ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن وہ اگر روزے میں ایسی حالت ہو جائے کہ وہ اگر اس کو نہ لے تو جان خطرے میں پڑ جائے گی تو اس پر کفارہ نہیں ہے بلکہ ایک روزے کی ایک قضا کرے گا ایک بات بعض حضرات نے ہمارے اس کو جائز قرار دے دیا ٹھیک ہے لیکن آپ تحقیق کریں تو اس میں دوا ہوتی ہے جیسے آپ پمپ ماریں تو باضابطہ دوا کا ایک نکلتا ہے جو آدمی کے پیٹ میں جاتا پھیپڑوں میں میں کے بعد ان کا فنکشن یہ کہ پھیپڑوں کو وہ وہ کرتا یعنی کرتا یعنی سپورٹ تو تو دوا اس جاتی تو جو چیز بھی جان کر کے نگلی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اب مثلا کوئی شخص بغیر اس کے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا روزے میں ضروری ہے کہ اس کے پھیپڑے اس حالت میں کہ وہ ضروری ہے کہ وہ وہ دوا استعمال کرے تو ایسا آدمی روزہ نہ رکھے اب اس میں دو مسئلے ایک یہ کہ یہ مرض اگر سردی میں ہوتا اور گرمی میں نہیں ہوتا اور روزے سردی میں آئیں تو روزوں کو موخر کر دے فدیہ نہیں دے بلکہ جب اس کی طبیعت میں افاقہ ہو تو روزوں کی قضا کر اور اگر کوئی ایسا مرض ہو چاہیے پھیپڑے کا ہو یا کوئی ہو یا کینسر ہو ٹی بی ہو ایسے امراض اب جس میں سدھرنے کے کوئی امکان ہی نہیں جیسے بڑھاپا بذات خود ایک مرض ہے آدمی اس سے نوے سال میں اب جوان ہونے کوئی امکانات نہیں تو ایسی صورت میں روزے کا ایک فدیہ دے گا ایک روزے کا جس کی رقم سوا دو سر آٹے کی قیمت ہے ایک روزے کا فدیہ